زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کے دن روزہ رکھوں گا اتفاق سے اس دن بقرعید ہو گئی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر اس سے صرف اتنی ہی بات کہی اس پر کوئی زیادتی نہیں کی بہترین دلیل پیش کی کہ سچے مسلمانوں کے لیے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چھ